حج عورتوں کے لیے جہاد کا قائم مقام حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں میں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا یا رسول اللہ ہم عورتیں جہاد کو سب سے افضل عمل سمجھتی ہیں کیا ہم بھی جہاد میں حصہ لیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے لیے یعنی عورتوں کے لیے افضل جہاد حج مبرور ہے ایک اہم نقطہ حضرت سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے بڑا اہم نقطہ سمجھایا وہ نقطہ پڑھ کر روح نے غم کی ہچکی لی اور آنکھیں پانی میں ڈوبنے لگیں فرمایا اللہ کے گھر کا زیادہ سے زیادہ طواف کر لو اس سے پہلے کہ تمہارے اور اس کے درمیان رکاوٹیں کھڑی کر دی جائیں ہاں سچ فرمایا بہت اونچی بات فرمائی رکاوٹیں آ جاتی ہیں پہاڑوں سے بھی زیادہ بڑی اور رات سے بھی زیادہ تاریخ پھر آدمی نہیں جا سکتا نہیں جا سکتا جو خوش نصیب وہاں پہنچ چکے ہیں وہ اس نقطے کی قدر کریں بازاروں خریداریوں ملاقاتوں اور فضولیات میں وقت ضائع نہ کریں اپنے ایک ایک لمحے کو قیمتی بنائیں حرم شریف کی ایک نماز کسی انسان کے چون سال کی نمازوں کے برابر ہے وہاں کا ایک لا الہ الا اللہ ایک لاکھ لا الہ الا اللہ کے برابر اور ایک بار کا سبحان اللہ ایک لاکھ بار سبحان اللہ پڑھنے کے برابر تا قیامت اجر حضرت ابو رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص حج کے لیے روانہ ہوا پھر راستے میں انتقال کر گیا تو اس کے لیے قیامت تک حاجی کا اجر لکھا جاتا رہے گا اور جو شخص عمرے کے لیے نکلا پھر اس کا انتقال ہو گیا تو اس کے لیے تا قیامت عمرہ کرنے والے کا اجر لکھا جاتا رہے گا اور جو شخص اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد کرنے کے لیے نکلا اور پھر دوران سفر انتقال کر گیا تو اس کے لیے تا قیامت مجاہد کا اجر لکھا جاتا رہے گا